من پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے عبس پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا وما يدريك لعله يزكى اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا اما من استغنا وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو وما عليك ألا يزكى حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے وَهُوَ يَخْشَى اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے فأنت عنه اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو انها ہر ہرگز ایسا نہیں چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ اب جو چاہے اسے یاد کر لے فی صحف مکرمہ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں مرفوعت مطہرہ اونچے رتبے والے ہیں پاکیزہ ہیں سفرہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں کرام بررہ جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں قتل الانسان ما خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا نا شکرہ ہے من ای وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا من نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا تم پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا تم پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا ثم اذا شاء انشره پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا ما امره ہرگز نہیں جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی الْإِنسَانُ الانسان الى طعامه پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا حبا پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارا متاعا لکم والی سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر فَإِذَا جَاءَتِ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی یوم یفر المرء من یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنے ماں باپ سے بھی وصاحبته وبنيه اور اپنے بیوی بچوں سے بھی لکھ رئی دلوئی کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا وجوہ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے ہنستے خوشی مناتے ہوئے اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا هم الكفرة الفجرة یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے بدکار تھے